ابو خالد کہتے ہیں میں نے سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور اس میں کافی تخفیف کی میں نے ان کو کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی اسی طرح ہوتی تھی انہوں نے کہا جی ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ مختصر ہوتی حدیث نمبر پچیس سو اکہتر مسند احمد